بسم الله الرحمن الرحيم کل کے سبق میں میں نے پڑھا تھا کہ ابتدائی اسلام میں میں چونکہ رمضان جس طرح رمضان کے مہینے میں جس طرح دن کو عقل و اور جبات سے رات تھی ایسے ہی رمضان کی راتوں میں اگر بندہ سوچا تھا تو سو کر اٹھنے کے بعد کھانے پینے اور جمع کرنے کی مناعت تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا تو سی بات ہے انسان عاجز ہے تو بعض سے اس حکم کی خلاف ورزی ہوئی اس طرح کے ایک صحابی پورا دن محنت مزدوری کر کے رات کو آئے یعنی رمضان کے مہینے میں اپنی گھر والی کو اسے کہا گھر میں کچھ نہیں تھا تو گھر والی نے کہا کہ میں کچھ بنا کے لاتی ہو تو چونکہ وہ پورا دن تمام دن محنت مزدوری کر کے بہت تک گئے تھے اور روزہ بھی تھا تو جب تک وہ بنا کے آتی اس دوران یہ صحابی سو گئے تھے اور جب وہ کھانا یا جو بھی کچھ تھا تیار کر کے لائی تو سو گئے تھے ایسی حضرت عمر فاروق اور رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے تو ابتدائی اسلام میں یہ سلسلہ تھا تو جب یہ اس طرح کے عوارض پیش آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کریمہ کی ذریعے کے ذریعے جو پابندی تھی کہ رمضان کی راتوں میں سو کر اٹھنے کے بعد جو ممانعات تھی وہ ختم کی گئی اور جن صحابہ اکرام تھے اس میں کوتاہی ہوئی تھی اور ان کو بھی معاف کر دیا گیا اور آئندہ کے لیے خوشخبری دی گئی کہ رمضان کی راتوں میں عقل و شرب اور جمع تینوں کی ایجاد ہے البتہ رمضان کے آخری عشرہ میں جو معتقفین اتقاب میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے عقل شرب اور کی تو ایجاد ہے مگر احتقاب کے وقت احتکاب کے دوران احتکاب کے زمانے میں جماعت کی ایجاد نہیں ہوگی آج جو ہم پڑھیں گے ولا تھا کلو اموالا کمبین کم بلبا فل یہ کل رہ گیا تھا کرم پورا ہو گیا تھا ایک اس کو اس کو پڑھ لیتے پہلے اس کا سشما کرتے ہیں ولا تھا کلو اموالا کمبین کم بلبافل اور آپس میں ایک دوسرے کا مال لاحق طریقوں سے نہ کہو اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کہو نہو لو ریہ الحکام ورنہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس ورنہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غلط سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو تم کا یعنی تمہیں علم ہو تم یہ جانتے ہو لیکن اس کے باوجود تم وہ مقدمہ حاکموں کے پاس لے کر جو ہے نا ظاہر سی بات ہے جب ان کو مال دیں گے تو کسی نہ کسی کی حمایت کریں گے تعید کریں گے جس کی وجہ سے جو مظلوم ہوگا وہ بے چارہ محروم رہے گا اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ وہ مظلوم ہے حق اسی کا ہے لیکن آپ نے چونکہ رشوت دی ہوگی تو آپ کے ہاتھ میں فیصلہ کرے گا ولا اور تم تم تم اپنے اپنے مالوں مالوں کو کو ایک دوسرے نہ کھاؤ بینکم میں بعض میں سے کوئی دوسرے کا مال نہ کھائے بالباطل باطل طریقے سے الحرام شرعان یعنی جو شرعان جو طریقہ حرام ہو کیسے قطع جیسے چوری کر کے <coughs> <coughs> <coughs> یعنی چوری کر کے کسی کا مال لینا یا کانا والغصب اور غصب کر کے زبردستی چھین کر لینا ولا تدلو تلقو بها اور تم نہ لے جاؤ تم نہ لے جاؤ بها ان کو ابی حکومتها اور بالاموال رشوتا یعنی اس کے فیصلے کے لیے مال یا رشوت کے طور پر کسی کے پاس جا کر حاکم کے پاس جا کر ان کو رشوت دے کر یا مال لے کر اس غرض سے اس مقصد سے کہ یہ فیصلہ ہمارا جو معاملہ چل رہا ہے سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہماری حمایت کرے فیصلہ ہمارے حق میں کرے الا الحکام حکام کی جانب حکام کی طرف لتاکلوا تاکہ تم کھاؤ بالتحاکم فیصلے کے ساتھ فریقا طائفتا یعنی ایک جماعت من اموال الناس لوگوں کے مالوں سے متلبسینا یعنی متلبسینا بالاسم کہ جو گناہوں کے ساتھ جو گناہوں کے ساتھ یعنی لوگوں کا مال من اموال الناس لوگوں کے مال سے متلبسین بالاسم گناہ میں ملوث ہوتے ہوئے تعلمون اور حال یہ ہو کہ تم اس کو جانتے ہو کس کو انکم کہ تم ناحق پر ہو یعنی جانتے بوجھتے کہ تم ناحق پر ہو پھر بھی جو ہے نا وہ مقدمہ لے جاتے ہو اور اس کو ان کو حاکم کو کو یا جج قاضی کو پہلے سے مال یا رشوت کے ذریعے سے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی یا اپنے حق میں فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اگلی کی ہے یسالونک عن الاهلہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلقت ہلال کا بارے میں سوال کیا کہ یہ چاند کبھی پوری ہوتی ہے اور کبھی آدھی ہوتی ہے کبھی بالکل لکیر کی طرح ہوتی ہے مطلب یہ جو اس چاند کا پورا ہونا ادا ہونا یا کم ہونا اس میں کیا حکمت میں اس میں کیا حکمت ہے ایک اس وجہ سے کبھی پورا ہوتا ہے کبھی ادا ہوتا ہے اور کبھی کم ہوا کرتا ہے <coughs> یہ کیوں اس طرح ہوا کرتا ہے تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ان کے اس سوال کا جواب دیا گیا ہے پہلے یعنی اس کا ترجمہ پڑھ لیتے اور ترجمہ پڑھنے کے بعد پھر اس پڑھیں گے الون کا لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کل آپ انہیں بتا دیجئے آپ انہیں کہہ دیجیے یہ مواقع یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے الحج اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہے وليس الفرو وليس الفرو اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ انتاعت البیوتا کہ تم گروہ میں آو من ظہوریہا ان کی خوش کی طرف سے ولیکن البرہ من اتقع بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے ابوا یہاں اور تم گھروں میں ان کے دروازے سے داخل ہوا کرو واتقوا اللہ لال تفلحون اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح حاصل ہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو اب آ جاتے اس کی تشریح کی طرف یسالونکا یا محمد اے محمد آپ سے لوگ پوچھتے ہیں عن الاہل اللہ شان کے بارے میں یسالونکا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تحقیق کرتے ہیں عن یعنی عن یعنی الاہلہ چاند کے متعلق جمع و حلال یہ اہلہ یہ جمع ہے حلال کے لما تبدو دقیقتا ثم تدیدو لما تبدو دقیقتا کہ ابتدان یعنی شروع میں بہت باریک ہوتی ہے ثم تزیدو پھر زیادہ ہو جاتی ہے یعنی بڑھ جاتی ہے حتی تمتلع نورا یہاں تک کہ مکمل نور ہو جاتا ہے یعنی بدر بن جاتا ہے ثم تعودو پھر کما بدر پھر اپنی سبکارت پر لوٹ ہتا ہے یعنی شروع میں باریک ہوتی ہے ایسا ایسا بڑھتے بڑھتے جو ہے نا وہ پورا ایک نور بن جاتا ہے اور پھر گٹتے گٹتے جو ہے نا پھر باریک بن جاتی ہے یہ کیوں ایسا ہے ولا تكون على اور ایک ہی حالت پر نہیں ہوا کرتا کشم سے جیسے سورج کے شروع سے لے کر آخر تک جو ہے نا ایک ہی حالت ہوتی ہے کل آپ کہہ دیجئے لهم ان کو یہ <coughs> مواقع للناس یہ مواقع تو جمع میقات کہ یہ مواقع ہے یہ مواقع ہے یعنی شناخت کا علا ان کے ذریعے سے لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں لناسی لوگوں کے لیے لناسی لوگوں کے لیے یعلمون بها اوقات ذرائهم کہ لوگ ان کے ذریعے اپنے کے اوقات اور اپنے تجارت کے کاروبار کے اوقات کو جانتے ہیں عورتوں کی عدت اور عورتوں کی عدت اس کے ذریعے سے <coughs> معلوم ہوتی ہے اموروں کا روزہ افطار کرنا اور روزہ رکھنا روزہ رکھنا یا روزہ افطار کرنا یہ سارے کے سارے کام چاند ہی کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں حج جو مخصوص میں ہوا کرتا ہے سمری مہینوں میں الحج اور حج کے اوقات معلوم کرتے ہیں علی الناس حج فرن اللہ وقت یعنی چاند کے ذریعے سے اپنے اوقات کو جانتے ہیں تاجر اپنے تجارت کے اوقات کو جانتے ہیں اور ایسی زمیندار جو ہے نا اپنے زمینوں کے کھیتوں کے فصلوں کے اوقات جانتے ہیں اور عورتیں جو ہے نا اپنے عدت روزے اور افطار وغیرہ یعنی یہ سب کام جو ہے نا چاند ہی کے ذریعے ہوا کرتے ہیں ایعلم بها وقت ہو یعنی اس کے ذریعے اپنے وقت جانتے ہیں حالت واحدہ اگر یہ ایک ہی حالت پر برقرار رہے چاند لمی اور افضالک تو یہ نہیں جان سکیں گے تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حقل الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک کمری اور ایک شخصی ہے تو شمسی کی مرسبت اگر کمری حساب کو ترجیح دی جائے تو بہت بہتر رہے گا اور خود بعض ایسی چیزیں بھی ہے جو شمسی کے بجائے کمری کے ساتھ متعلق ہے یعنی اگر آپ ان کو ادا کرنا چاہیں گے تو کمری ہی حساب سے آپ ادا کر سکو گے شمسی سے آپ ادا نہیں کر سکتے مثلا کہ رمضان کا مہینہ ہے تو یہ شمسی حساب سے نہیں بلکہ کمری حساب سے ہوا کرتا ہے ہی حج کرنا ہے تو یہ بھی جو ہے نا شمسی حساب سے ہوا کرتا ہے کے جو ذلحجہ میں پانچ دن پانچ دنوں میں مکمل عمال ہوا کرتے ہیں تو اس کا بھی پورا شمسی کی بجائے کمری ہے اور ایسی زکات ہے جس کا بھی جو ہے نا شمسی کے بجائے قمری سے ہے اور عیدین ہے چھوٹی ہو دو بڑی عید ہو جس کا حساب قمری مہینوں ہی سے ہوا کرتا ہے تو حت الامکان جو ہے نا اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے سلبر تو البوئی اور یہ نیکی نہیں ہے کے اس ٹکڑے میں جو ہے نا یہ بتانا چاہتے ہیں عرب میں یہ رواج رسم بن گیا تھا کہ جب احلت عمرہ یا حج کا احرام باندھنے کے بعد اگر کسی ضرورت کی بنا پر آتے تو دروازے سے جو متعین دروازے ہوا کرتے ان سے نہیں آتے بلکہ گھر کے پچھلی طرف سے آتے ہیں یعنی وہ پچھلی طرف سے چڑھ کے آتے ہیں جو ترتیب ہو اگر وہاں پہ کی ترتیب نہ بنتی تو اگر ان کو نقب لگانا یا اصلاح لگانا پڑتا تو بھی کر لیتے تو یہ ان میں یہ رسم تھا رواج تھا کہ احرام ماننے کے بعد اگر کسی ضرورت سے وہ گھر جاتے تو جو عام کائنت روزہ تھا اس سے نہیں جاتے بلکہ پچھلی طرف سے جاتے اور جو ایسا کرتا ان کو غیر مناسب سمجھا جاتا تھا بلکہ ان کو ایک قسم کا گناہ کر بھی تصور کیا جاتا تھا تو اس آیت کرمے میں اس کی اس رسم کی تردید ہے کہ یہ کوئی نکی کی بات نہیں ہے کہ احرام باندھنے کے بعد جو ہے نا اگر کسی ضرورت سے ویسے گھر جانا پڑے تو متعین جو دروازے ہیں یا عام طور پر جو دروازے آنے جانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں انہیں چھوڑ کر پچھلی طرف سے جو ہے نا پلانگ کر یا کسی چیز پہ چڑھ کے آنا یا نقب لگا کے آنا یہ پسندیدہ نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے ولیس البر ولیس البر وبان تاتوا البيوت اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کو آؤ من ظهورها پچھلی طرف سے فی الاحرام احرام کے حالت میں بان تنقبوا فيها نقبا کہ اب اس میں نقب لگا ہے قلون منه اس سے داخل ہو وہ تو خرجونا اور اس سے نکلو یعنی اس سے جو ہے نا احرام کی حالت میں پچھلی طرف سے جو ہے نا نقب لگا کے جو ہے نا اسی سے داخل ہوتے اور اسی سے پھر باہر جاتے ہو سطر کل بابا سطر کل بابا اور جو متعین دروازہ یعنی جو عام داخل ہونے کے لیے یا آنے اور جانے کے لیے جو استعمال ہوتے ان کو چھوڑ دیتے ہو وقار و یا قانون ازالی کا جو روز کو کیا کرتے تھے وہ یا زامون برم اور اس کو نکی سمجھا کرتے تھے کہ احلام کے بعد یعنی احرام کے بعد احرام میں احرام میں اگر وہ کسی ضرورت سے گھر جاتے تو متعین دروازوں سے نہیں جاتے ان میں یہ قائب تھا اور اس طرح جو ہے نا وہ پچھلی دروازوں سے آنے کو اچھا سمجھتے نیک سمجھتے حالانکہ اس کا نیکی سے کوئی تعلق نہیں ہے ولیکن البرہ ایز البر بلکہ نیکی یہ ہے نیکی یہ ہے من اتق اللہ فطر کی مخالفت کی جو اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے اس کی مخالفت کے چھوڑنے سے یعنی اصل حقیقی نیکی اچھی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی منکرات ہے ان سے بندہ اپنے آپ کو بچائے رکھے اور جو عوامر ہے ان کو بچا لائے تو اصل نیکی جو ہے نا یہ ہے الْبُيُوتَ مِنْ عَوَابِهَا اور تم آؤ اپنے گھروں کو دروازوں سے یعنی جو متعین دروازے طور پر جو آنے جانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں احرامی احرام کی حالت میں یعنی جس طرح کے احرام کے علاوہ تم اسی راہ کو اسی دروازے کو استعمال کرتے اور آتے جاتے ہو تو احرام کی حالت میں بھی اگر ہو تو انہی سے آیا کرو پچھلے سے نقب لگا کے یا پلا کر یا چراغ لگا کر آنا جو نہیں کوئی اچھی باتیں ہونا اللہ کو تب لہون اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ کو تب لہون امید ہے کہ تم کامیاب ہوں گے امید ہے کہ تم کامیاب ہوں گے تو یہاں پہ جو جس بات پر تنبیہ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز نفسی اگر چیز جائز ظاہر ہے گھر میں آپ جس بھی راستے سے آنا چاہو آ سکتے ہو یا جس بھی راستے سے جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو لیکن انہوں نے اس ایک مباح چیز کو جو کہ گھر کے اندر داخل ہونا یا باہر ہونا ایک مباح چیز تھا یعنی ایک مباح عمل تھا ایک مباح فیل تھا انہوں نے اس کو بہت ہی ضروری سمجھا کہ اگر احلام کی حالت میں گھر جائیں گے تو اسی دروازوں جائیں گے بلکہ پیچھے سے فلام کر یا پیچھے سے نقب لگا کر آئیں گے اگرچہ ایک جائز عمل تھا لیکن ان کے اس بات کو ضروری سمجھنے کی وجہ سے اور اس کو اچھا اور برا کہنے کی وجہ سے کہ جو احرام کی حالت میں دروازوں سے آئے گا تو وہ اچھا ہی ہوگا اور جو پچھلی طرف سے آئے گا وہ نکی ہوگی اچھائی ہوگی تو اس نے نے انہوں اپنے ہی الزام کے مطابق جو ہے نا اس طرح یہ ترتیب بنائی تھی حالانکہ اس کا حقیقت سے کچھ سرکار نہیں تھا اس پر تنبی کی گئی ہے اگلی جو آیت کریمہ ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً چودہ سو صحابہ سمیت عمرہ کی غرض سے تشریف لے گئے تو وہاں پہ انہوں نے یعنی کفار نے مشرکین نے خطرہ محسوس کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا تو یہ اس کے متعلق ہے پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے اور ترجمہ پڑھنے کے بعد جو پڑھیں گے وقاتلوا وقاتلوا في في سبيل سبيل الله الله الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان لا يحب المعتدين اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو الذين يقاتلونكم جو تم سے جنگ کرتے ہیں ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرو ان لا يحب المعتدين یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو جس طرح کے پہلے بتایا گیا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ مکہ مکرمہ کے مشکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو کے موقع پر عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا اور آپ میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے تو جب اگلے سال عمرے کا ارادہ کیا تو بعض صحابہ کرام کو یہ اندیشہ ہوا خطرہ ہوا کہ اگر ہم جائیں گے تو اس طرح ہو کہ مشرقین مکہ آج شکنی کر کے معاہدہ توڑ کر جو ہے نا ہم پر حملہ نہ کر دے اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا کیوں اس وجہ سے کہ حدود حرم میں لڑائی جو ہے نا یہ حرام تھی جو کہ چار حدود حرم میں تو ویسی بھی ہے حرم میں بھی جو ہے نا جو چار مہینے شوال اور رجب یہ چار مہینوں میں جو ہے نا لڑائی کرنا حرام تھا البتہ یہ اس وقت تک اس کی حرمت برقرار تھی بعد میں جو آیت کریمہ ہے اس سے اس کی منسوخ ہو گیا اور اس این آیت میں جو ہے یہ بتایا گیا کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی کی کوشش کی معاہدہ توڑ دیا تو اگرچہ حرام بھی ہے اور اشور حرم حرم بھی بھی ہے ہے تو آپ نے اگر ان کی طرف سے جدا ہو جاتی ہے وہ پہل کر لیتے ہیں تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہو آپ بھی ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہو جہاد کر سکتے ہو تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی طرف سے تو جنگ نہیں کرنا لڑائی نہیں کرنا یعنی پہل نہیں کرنا اگر انہوں نے معاہدہ کو توڑ کر جنگ کرنے کی کوشش کی تو اس طرح مسلمانوں کی بھی اجازت ہے ہے جائز حضور محترم اگر سے ہے مقرب ہے محترم ہے اور یہ مہینے بھی محترم ہے لیکن جب وہ حملہ کریں گے تو مسلمانوں کو بھی بالکل اجازت صد وسلم عام اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو حدیبیہ کے سال مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے سے روکا گیا وسال ان العام اور صلح کفار کے ساتھ صلح ہوا اس بات پر کہ آئندہ سال آئیں گے ویخلو مکہ ثلاث ایام اور مکہ مکرمہ تین دن کے لیے جو ہے نا وہ چھوڑیں گے القضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی عمر قضاء کے لیے وقافو اللہ المسلمون الحرم الحرام اور صحابہ اکرام کو خطرہ ہوا کہ قریش اس معاہدہ کو توڑ کر ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے اور قتال نہ کرے اور مسلمان اس کو اور مسلمان ان کے ساتھ قدر کرنے کو مقروض سمجھتے تھے یعنی حرم میں اور حرم میں تو اس کے بارے میں یہ ایسی کریمہ نازل ہو گئی تو اگر اتنے کی بات اگر رہی تو یہاں تک تو ہو گیا مزید انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے غلطی کرتے ہیں یہاں تک کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ